اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں معنس بنا دیا ہے کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باسپرس ہوگی